مؤثر استغفار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفع روایت ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و علیہ کہے تو جیسے اس نے کہا وہ لکھ لیا جاتا ہے اور عرش کے ساتھ معلق کیا جاتا ہے اس کو اس کہنے والے کا کوئی گناہ نہیں مٹا سکتا یہاں تک کہ اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے اور وہ اسی طرح مہر بند ہو جائے جیسے کہ اس نے کہا تھا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ رفع الحدیث قال من قال سبحان اللہ و استغفر اللہ واتوب الیہ تو قطبت کما قالها ثم عقلت بالعرش بالعرش لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى حتى يلقى الله وهي مختومة كما قالها